عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا یزید بن ابو فراس رباح نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب روم اور فارس فتح ہو جائیں گے تو تم کس طرح کی قوم ہوگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم وہی بات کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے برعکس تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے پھر پھر ایک ایک دوسرے دوسرے سے سے منہ مو موڑ بغض میں مبتلا ہو جاؤ گے پھر مسکین مہاجرین کے ہاں جاؤ گے اور ان میں سے کچھ کو حاکم بنا کر دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دو گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو ستائیس